بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قابل صد احترام شیخ حسین رشید صاحب حافظ اللہ اس ادارے کے رئیس اور قابل صد تکریم شیخ خلیق الرحمن قدر حافظ اللہ تعالی اور دیگر تمام اساتذہ کرام معلمات اس ادارے کے طلبات طالبہ اور ہماری بیٹیاں طالبات یہ ایک پرسعادت گھڑی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں اور علم کی باتیں ہو رہی ہیں مجھ سے قبر شیخ قدر حافظ اللہ نے بڑی مدل اور جامع گفتگو آپ کے سامنے کی اور بہت سی علمی باتیں ہم تک پہنچیں اور مزید یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا اور قرآن و حدیث کی باتیں سننا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم توفیق ہے اور بندے کے لیے باعث شرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما جالا سا قوم یفر القرآن رسو نہ ہو بہ نہ ہوں اللہ غشیت ہوم الرحم بحفت ہوم وہ نظرت علیہم السکین ہے دکار اللہ کہ لوگ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھیں قرآن و حدیث پڑھیں پڑھائیں سنیں اور سنائیں تو اس پوری مجلس کو چار اعزاز حاصل ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے نمبر تین اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے اور ان کے دل کو ایسا ایمان پر مطمئن کر دیتا ہے کہ اس دین پر چلنا ان کے لیے انتہائی سہل ہو جاتا ہے اور خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے کام کر گزرتے ہیں اور چوتھا اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس کے ایک ایک شخص کا نام لیتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے یہ اس کا وعدہ ہے فت قرونی ادگر کو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا من منتقر فی نفس ہی دکر تو فی نفس ہی منتقر فی ملائیں دکر تو فی ملائیں خیر ملائ ہی جو شخص مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے گا اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ بھی اسے تنہائی میں یاد کرے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مجلس میں بیٹھ کر یاد کرے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے مجلس میں یاد کرے گا اور وہ مجلس تمہاری مجلس سے بہتر ہوگی فرشتوں کی مجلس یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایک بندے کا ذکر کرے اور نام لے یہ ایک بڑا اعزاز ہے ان مجالس میں شرکت کا دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اور یہاں بیٹھنا اور دین کی باتیں سننا اور سنانا اسی حدیث کے تناظر میں قبول فرما لیں ان مجالس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت سے دوستوں کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت ہو جاتی ہے یہاں کوئی دنیا کا مفاد مقصود نہیں ہے نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی غرض ہے اللہ کی رضا کے لیے سب کی آمد ہوئی سنیں گے سنائیں گے لوٹ جائیں گے یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیدار ہے زیارت ہے یہ ایک بڑا موجب سعادت معاملہ ہے حدیث خود سی ہے اللہ فرماتا ہے وجبت محبت ہی علم نفی ہے وجبت محبت علم نفی ہے کہ جو لوگ میری رضا کے لیے ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے اور جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی سے اپنی محبت فرض کر رہا ہے کوئی دنیا کی طاقت اسے کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتی اللہ خود چاہے تو ایک چیز اپنے اوپر طے کر لے فرض کر لے یہ اس شے کی عظمت کی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی خوشی سے اپنی محبت ان بندوں کے لیے فرض کر لی جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس حدیث قدسی کے تناظر میں ہمارا یہ ملنا ساتھ بیٹھنا قبول فرما لے اور یہ محبتیں جو دین کی خاطر ہیں انہیں قائم و دائم رکھے جس ادارے میں ہم اس وقت موجود ہیں یہ ایک طرف بڑی خاموشی اور وقار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے اور منزل کیا ہے قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں سے جہالت کو دور کر کے ان کو علم سے روشناس کرایا جائے اور ان کے سینوں کو وہی کے علوم سے منور کیا جائے یہ منزل اس ادارے کی اور یہ کام بڑی محنت سے جاری ہے انتظامیہ بھی انتہائی مخلص اساتذہ گرام بھی انتہائی مخلص اور طلبہ اور طالبات بڑے ایک شوق و ذوق سے محنت کر رہے ہیں اور ہر سال ایک ٹیم فارغ و تحصیل ہو رہی ہے اللہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رکھے یہ جو ایک ادارہ یہاں قائم ہے اللہ اس کو روشن رکھے اسے ایسا منارہ نور بنا دے کہ یہاں سے چراغ جلتے جائے اور وہ چراغ آگے اور چراغ روشن کریں اور دنیا سے ظلمتیں چھٹ جائیں تاریکیاں زائل ہو جائیں اور ہر طرف اللہ کے علم کا نور پھیل جائے اجالا ہی اجالا ہو روشنی ہی روشنی ہو اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے جو بھی کسی اعتبار سے اس ادارے میں شریک کار ہے خواب و انتظامی اعتبار سے ہے تعلیمی اعتبار سے ہے یا تعلیم حاصل کرنے کے اعتبار سے ہے یا ادارے کا معاون وسائل بہم پہنچاتا ہے والدین ہیں جو اپنے جگر گوشوں کو اداروں کے سپرد کرتے ہیں بڑی قربانی ہے اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول لیں آپ نے بھی سنا کہ میں ایک سفر سے آ رہا ہوں اور کچھ طبیعت بھی حاضر نہیں ہے کچھ ناسازی سی جی چل رہی ہے جو آخری حدیث اور آخری بال اس پر بہت تفصیلی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہر سال ہوتی ہیں یہ آخری جو حدیث امام بخاری لائے ہیں رحمہ اللہ اپنے شیخ محمد بن اشکاب کی روایت جس میں نبی علیہ السلام نے دو کلمات کا ذکر کیا دو جملے یہ حدیث صحیح بخاری میں تین جگہوں پر ہے ایک ابھی آپ نے جو سنی صحیح بخاری کی آخری حدیث اور دوسرا یہ حدیث فضائل ذکر میں ہے تصویر اور تحمید کی فضیلت اس چیپٹر میں یہ حدیث ہے اور تیسرا یہ حدیث کتاب الایمان منظور نظور یہ باب جس میں انسان کی قسموں اور نظروں کا ذکر اس میں یہ حدیث لائے یہ تکرار نہیں ہے بلکہ تینوں مقام پر امام بخاری کے شعر مختلف ہیں ایک مقام پر احمد بن اشکاب ہے دوسرے مقام پر زہر ابن حرب اور تیسرے مقام پر قدیبہ بن سعید اور یہ تکار اس لیے بھی نہیں کہ امام بخاری کا ہر مقام پر ایک نیا استدلال یہاں جو آخری باب ہے وزن اعمال کا کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے اور ترازو حق ہے اور وزن بھی حق ہے یہ استدلال اس مسئلے کا اس بات حدیث سے ہوتا ہے نبی اسلام کا فرمان فی المیزان کہ وہ دو میں میزان میں بھاری ہیں معنی میزان بھی ہے اور وزن بھی ہے وزن ہوگا تو بھاری ہوں گے تو اس چھوٹے سے جملے میں میزان بھی ثابت ہو رہا ہے ترازو اور میزان میں اعمال کا تلنا بھی ثابت ہو رہا یعنی کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز بھاری ہے یا ہلکی ظاہر ہے کہ وزن ہوگا تو پتا چلے گا تو ثقیل اتان میں اشارہ ہے وزن کی طرف اور فل میزان میں اشارہ ہے میزان کے اس بات کی طرف کہ میزان بھی حق ہے اور میزان میں اعمال کا وزن بھی حق ہے یہ ماں بخاری کا محل استدلال فضائل ذکر میں اس حدیث کو لائیں وہاں محل اصلاح تینوں جملے کہ ان کلمات کی فضیلت چنانچہ تین فضیلتیں نمبر ایک یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں حبیب اطان عید الرحمٰن اللہ تعالیٰ کو پیارے خفیف اطان اللسان زبان پر ہیں اور ثقیل اطان فلمیزان قیامت کے دن میزان میں جب تولے جائیں گے تو بڑے بھاری ہوں یہ تینوں فضیلتیں ہیں ان دو کلمات کی رحمان کو پیارے ہونا اور زبان پر ہلکے ہونا ہلکا ہونا بھی فضیلت جس میں ایک ترغیب ہے کہ یہ کام بہت ہلکا ہے اسے شوق سے کر جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں لوگ توجہ دیں اور چونکہ یہ کلمات خفیف ہیں چھوٹے بچوں کی زبان ہلکی ہوتی ہے اور مشکل کلمات اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی یہ کلمات چونکہ بڑے آسان ہیں تو چھوٹے بچوں کو یہ کلمات یاد دلاؤ ان کو یاد کراؤ دو سال ڈھائی سال تین سال کی عمر میں انہیں یہ کلمات یاد کراؤ یہ ہلکے کلمات یہ فضیلت کا پہلو اور پھر میزان میں بھاری ہونا یہ بھی فضیلت تو جہاں فضائل ذکر کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث لائے ہیں اور وہاں محلے استدلال تینوں جملے ہیں اور تیسرا مقام المان و نظور جہاں امام بخاری نے قسموں کے تعلق سے کچھ ابواب قائم کیے ہیں امام بخاری رحم اللہ نے یہاں ایک اشکال دور کرنے کے لیے اس حدیث کو ذکر کیا من حلف اللہ یا مسئلہ یہ کہ ایک شخص قسم کھا لیتا ہے کہ آج میں بات نہیں کروں گا قسم کھا ہے کہ آج میں بات نہیں کروں گا اس کے بعد وہ سبحان اللہ کہتے ہیں الحمد للہ کہتے جو کہ کلام ہے تو اس کی قسم قائم ہے یا ٹوٹ گئی امام بخاری اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں اس بات میں اور حدیث یہی لائے یہاں اس دلال کل متان سے یعنی یہ بھی گفتگو ہے یہ بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم یہ کلمہ ہے کلام ہے یہ بھی ایک بات ہے اور اس شخص نے قسم کیا کھائی کہ آج بات نہیں کروں اب سبحان اللہ کہہ دیں کہ سبحان اللہ بحمد ہی سبحان اللہ کہہ الدین تو اس کی قسم قائم ہے یا ٹوٹ گئی اس میں اور اما کا اختلاف ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ گئی کیونکہ یہ بھی کلام ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹی امام بخاری کا موقف بھی یہی کہ وہ ہانش نہیں ہوگا اس کی قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ یہاں عرف کو دیکھا جائے گا عرف عام اگر میں کہوں کہ آج میں بات نہیں کروں گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص سے بات نہیں کروں گا کوئی دنیا کی بات نہیں کروں گا خاموشی اختیار کروں گا اگر میں کہوں کہ آج بات نہیں کروں گا تو کیا نماز بھی نہیں پڑھوں گا اگر اس کا اطلاق اذکار پر بھی ہے نماز پر بھی ہے تو یہ قسم باطل ہے اس کا برقرار رہنا یا نہ رہنا اس کا کوئی سوال ہی نہیں تو امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ آج بات نہیں کروں گا تو عرف عام یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد لوگوں سے بات کرنا مجھے پانی پلا دو کھانا کھلا دو فلاں چیز پکڑا دو کوئی دنیا کی بات یا کوئی دین کی بات لوگوں کے تعلق سے خاموشی اختیار کر باقی اللہ کا ذکر نماز سبحان اللہ سبحان اللہ ہی سبحان اللہ اگرچہ یہ کلام ہے مگر اس قسم کا دائرہ کار اس پر نہیں ہوتا اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا تو امام بخاری نے اللہ النظور میں اس حدیث کو ذکر کیا اور وہاں استدلال کلی سے کہ جو اذکار ہیں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کو کلمہ بھی کہا گیا ہے اور کلام بھی کہا گیا مگر جو کلام عرف عام میں ہے کہ بات نہیں کروں گا اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے سبحان اللہ کہنے سے سبحان اللہ کے ہی کہنے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی تو تین مقام پر اس حدیث کو لانا ان دو فوائد کے تحت ایک ہر مقام پر نئے مسئلے کا استدلال دوسرا ہر مقام پر صنعت جو ہے اس میں ہم بخاری کے شیوخ مختلف ہیں احمد بن اشکاب زہیر بن حرب اور قطعبہ بن سعید یہ دو عظیم فائدے ہیں ہمیں صنعت کا تنوع مل گیا اور تین علمی فائدے مل گئے بخاری بعض حدیث کو صحیح بخاری میں بیس بیس مقام پر لائے ہر مقام پر نئی صنعت کم از کم نیا شیخ ہے اور ہر مقام پر نیا حصے یہ صحیح بخاری کا مقام اور اتنا اس میں تعمق ہے اتنی گہرائی ہے ہر مقام پر نیا حصے چنانچہ اس آخری حدیث پر صحیح بخاری کا اختتام ہوتا ہے جس کے لیے امام بخاری نے باب قرآن کی ایک آیت سے لی ہے تعالی ہے نظر کس طرح سے ہم قیامت کے دن کے حساب کے لیے عدل کے موازین رکھیں گے نظر مانا گاڑ دینا بعض نے کا مانا نخ دے روتی ہے کہ اس کو حاضر کریں یعنی میزان بن چکا ہے جنت بھی بن چکی ساری نعمتیں بن چکی نہریں باغات حوریں سب تیار جہنم بھی بن چکی اس کی آگ روشن ہے جل رہی سب تیار پورے سراج بھی بن چکے ہیں اور میزان بھی بن چکے یہ سب چیزیں تیار ہو کر ایک مقام پر موجود ہیں کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ وزن اعمال کے مرحلے پر اس ترازو کو حاضر کرے گا اور اولین و آخرین کے سامنے کاٹ دے گا تو گمانا نوح یا نن صرف ہم ترازو کو لا کر کاٹ دیں گے نظر کاٹ دیں گے کس کو الموازین موازین کو موازین جمع کا ہے اور اس کا واحد میزان میزان کی جمع موازین تو جمع میں تعدد ہوتے جمع میں کم از کم تین افراد ہوتے ہیں عربی لغت واحد میں ایک فرد تسنیا میں دو فرد اور جمع میں کم از کم تین افراد تو ترازو تو ایک ہوگا پھر جمع کا سیگا کیوں کچھ علماء کا تو کہنا ہے کہ ترازو مختلف ہوں گے ہر عمل کا الگ ترازو ہوگا لیکن راج قول یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہو پھر جمع کیوں جمع ترازو کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا بڑا پن یہ بتانے کے لیے کہ ترازو اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ واحد کے سیرے پر ذکر ہو جائے بلکہ بڑا عظیم ترازو ہے اتنا عظیم ترازو ہے کہ احادیث کے مطابق ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں سما سکتی اتنا بڑا ترازو تو پھر وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی نیکیاں میزان کو بھر دیں گی جن کی نیکیاں میزان کو بھر ڈالیں گی وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے یہ اعزاز ہے ورنہ جب میزان بنا تو فرشتوں نے دیکھا فرشتوں کو یہ بات معلوم تھی کہ کچھ بندوں کے اعمال اس میزان کو بھر دیں گے تو فرشتے متعجب ہوئے کہ یا اللہ بھلا کس کی نیکیاں اس کو بھر سکتی آپ ذرا ایک آسمان کو دیکھ لیں کتنا وسیع آسمان ہماری اس زمین سے اربوں گنا بڑا تو ہماری ہمارے عمل اس ایک آسمان کو بھر سکتے جبکہ ترازو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی فرشتوں کہ سبحان کا ماں بدنا کا حق کا عبادت ہے یا اللہ تو پاک ہے ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہماری نیکیاں اس میزان کو بھر دیں حالانکہ صدیوں کی نیکیاں وقفے کے بغیر ہر لمحے کی نیکی اللہ نے جس فرشتے کو پیدا کیا اس قیام میں کھڑا کر دیا وہ فرشتہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک قیام میں کھڑا اور قیامت تک قیام میں کھڑا رہے وہ فرشتہ کہہ رہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے صدیوں کا قیام جو فرشتہ پیدا کر کے رکوع میں ڈال دیا گیا وہ اب تک رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا جس فرشتے کو سجدے میں ڈال دیا گیا اب تک وہ سجدے میں ہے اور قیامت تک سجدے میں رہے گا ماں بدنا کا حق کا عبادت ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ بندوں کے لیے اعزاز ہے کہ بعض بندوں کے اعمال اللہ کے میزان کو بھر دیں جیسے ایک حدیث صحیح مسلم کی سبحان اللہ نصف المیزان برحمد للہ تم سبحان اللہ آدھا میزان آدھے میزان کو یہ نیکی بھر دے گی اور ساتھ الحمد ہو تو یہ ایک نیکی پورے میدان کو بھر دے گی یہ دو کلمات ذکر پورے میدان کو بھر سکتے مگر اس کا معنی کیا ہے اس کے معنی پر غور کرو اس حدیث کو سمجھو کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا آدھا میزان بھر گیا ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیا پورا میزان بھر گیا نہیں اس پر غور کرو پہلی بات تو یہ جو شرعی اذکار ہے جو ان کا اجر ہے جو ان کا ثواب مذکور ہے یہ مرتب ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو بندہ کامل ہو عقیدے میں کامل ہو منہج میں کامل ہو عبادت میں کامل ہو یعنی اہل کمال میں سے ہو یہ تو نہیں گناہ کر رہا ہے معصیتیں کر رہا ہے عقیدے میں جھول ہے برٹ ہے اور وہ سبحان اللہ کہے اور آدھا میدان بھر جائے یہ بات نہیں الحمدللہ کہے پورا میدان بھر جائے یہ بات نہیں صبح سے شام تک شام سے صبح تک سبحان اللہ الحمد للہ کہتا رہے اگر اہل کمال میں سے نہیں ہے تو میزان میں کوئی چیز نہیں جائے خالی موحد خالص ہو توحید اس توحید میں کوئی خلل اور کوئی دراڑ نہ ہو ایک سوئی کے ناکے کے برابر سنت کی اتباع میں کامل ہو اس کا عقیدہ اس کا من ہے اس کا شوق اور ذوق اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع ہو حج کرنے جائے تو مصنون حج کا طریقہ سیکھ کر جائے نماز پڑھنے آئے مصنون نماز اس کو معلوم ہو رمضان کا مہینہ آ جائے تو مصنون طریقہ کار رمضان کے تعلق سے اسے معلوم ہو ہر عمل اس کا سنت کے مطابق اخلاقی دیوالیہ پر نہ ہو کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کو گالیاں دے رہے کسی کی چگلیاں کر رہے کسی پر بہتان لگا رہے اگر یہ دیوالیہ پن موجود ہے اس کا سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا یہ میزان میں باعث فضل نہیں ہوگا یہ شرف اہل کمال کے لیے جو سنت کے فہم میں پورے ہیں اور توحید کے فہم میں پورے ہیں اس کے بعد اس کا سبحان اللہ کہنا پوری معرفت کے ساتھ کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں اسے معنویت کا علم ہو کہ اس کا معنی کیا ہے اس سے مراد کیا ہے الحمد اس سے کیا مراد ہے سبحان اللہ کے کیا تقاضے ہیں الحمد للہ کے کیا تقاضے ہیں اسے یہ معلوم ہو یہ اذکار جو ہیں منہج حیات ہیں اور معنی معلوم نہ ہو یہ بندہ کسی قابل نہیں سبحان اللہ الحمد بندہ دو عظیم گواہیاں دے رہے اور گواہی بھی ایسی جو کائنات کی سب سے بڑی گواہی اور معنی معلوم ہی نہ ہو کہ میں کیا گواہی دے رہا ہوں کوئی دنیا کا چھوٹا سا کیس ہو عدالت میں گواہی دینا پڑے آپ کو تو آپ تیاری کر کے جاتے ہیں اس کیس کو پورا اسٹڈی کرتے ہیں وکیل آپ پر جرا کرے گا کہیں جھول آ گیا آپ کی گواہی ساخت ہو جائے گی یہ تو آزم الشہاد سب سے بڑی گواہی دنیا کے کیس چھوٹے بڑے ان کے مفادات عارضی آدم الشہادہ جو ہے یہ سب سے گہرا تعلق باللہ ہے جس کے نتیجے میں ہم نے اللہ تعالی سے جنت کا سودا کرے اور مانا باجود تو پھر یہ میزان کیسے بھرے گا جو زبان پر آپ الفاظ لا رہے ہیں وہ عقیدت آپ کے دل میں موجود ہو اور امن آپ کے عمل کا حصہ ہو اور اس سے قبل آپ اہل کمال میں زندگی پھر آپ دیکھیں زندگی پر سبحان اللہ الحمد کے منحج پر قائم ہو جائیں تو یہ دو ہی نیکیاں اللہ کی پورے میزان کو بھر دیں بڑے شرف کی بات ہے سبحان اللہ کیا ہے اس کا معنی اللہ پاک ہے پاک ہونے سے کیا مراد ہے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہر نقص سے پاک اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو عیوب منسوب کیے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا عیب جو ہے اللہ کی جناب میں جس کو منسوب کیا جاتا ہے وہ اللہ کا شریک اللہ کا پارٹنر مقرر کر اس نقطے پہ آ کر بے تحاشا دنیا کٹ گئی اللہ کے شریک مقرر نہیں کیے گئے قدم قدم درگاہیں نہیں جبے اور خبے اور مزار نہیں ان کی مجاورتیں ان کے سجدے ان کے طواف موجود نہیں اللہ کے بندے تو سبحان اللہ کے امتحان میں فیل ہو چکے سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے اور تم اتنا بڑا نقص اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ اس کے شریک مقرر کر رہا ہے شراکت مقرر کرنا کمزوری کو ظاہر ہے آپ کی چلتی ہوئی فیکٹری ہو اس میں کسی پارٹنر کو لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے اپنا پرافٹ کون تقسیم کرتا ہے لیکن اگر آپ کو سرمایہ کی کمی ہو تب آپ پارٹنر لائیں مانا کمزوری افرادی قوت کی کمی ہو تب آپ شریک لائیں گے کہ آؤ پارٹنرشپ کر لیں شراکت مقرر کرنا یہ کمزوری کا اظہار ہے کمزوری کی دلیل اللہ کے شریک مقرر کرنے والوں اللہ کی ذات میں تمہیں کون سی کمزوری دکھائی دی اور تم لاکھ بار سبحان اللہ کہو کروڑ ہاں بار سبحان اللہ کہو کوئی فائدہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ کلمہ آدھا میزان مگر آدھے میزان کی بنیادیں ہیں ان کو تو قائم کرو اللہ پاک ہے ہر شریک سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے اس کے تمام جو آماد اور افعال ہیں وہ کمال کے ہیں تمام نام کمال کے ہیں تمام صفات کمال کی ہیں تمام خوبیاں کمال کی ہیں اور کسی میں کوئی ذرے کے برابر بلکہ رائی کے دانے کے برابر بھی نفس نہیں سبحان اللہ اللہ پاک یہ معنی اپنے دل میں رکھو ہر شرک سے پاک یا اللہ تیری جناب میں لوگوں نے کیسے کیسے شریک مقرر کیے بڑا ان کا بھیانک کردار ہے ہم اس سے بری یہ عقیدہ بناؤ اپنا قوم نو سے کا آغاز ہوا تو پانچ نیک لوگوں کو پوجا گیا پہلے ان کی تصویریں بنی ایک تقدس کے رشتے کے تحت پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی لا یہ ود اور سوا یہود اور یہود اور نصر شرک کا آغاز ہو اللہ ہم قوم نوح کے شرک سے بھرے بیدار ہیں قوم نوح سے رہ کر پھر باقی انبیاء آئے دعوت توحید لے کر شرک ہوتا رہا ہم اس سے بھی بیدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک ہوا لات و حصہ خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت ہر چوک چوراہے پر بت یہ اللہ کے شریک ہیں ظالم ان پتھروں کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں یا اللہ ہم بیدار ہیں سبحان اللہ تو پاک ہے پھر نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو بھی شرک ہو رہے ہیں یہ درگاہیں اور یہ قبے جن کی مجاورت ہو رہی ہے سجدے ہو رہے ہیں طواف ہو رہے ہیں یا اللہ ہم بری ہیں سبحان اللہ تو پاک ہے اور آج سے قیامت تک جو شرک ہوگا اور قیامت مشرقین پر قائم ہوگا لات اللہ اللہ اللہ ہم قیامت تک کے ہر شرک سے بیدار سبحان اللہ اللہ ایسا پاک ہے یہ معنی سوچو اور سمجھو یہ عقیدہ بناؤ اور اپناؤ اس فہم کے بعد اس عقیدے کو اپنا لینے کے بعد سبحان اللہ کہو ایک پورے فہم کے ساتھ اور کہتے رہو یہ زندگی بھر کا من ہے جی کہتے رہو تو آپ کا یہ ایک عمل اللہ تعالی کے آدھے میدان کو بھر دے ان شرائط کے ساتھ جو شروع میں عرض کی گئی کہ بندے کا اہل کمال سے ہونا ضروری ایسا تو نہ ہو نمازیں نہیں پڑھتا سبحان اللہ کہتا کوئی فائدہ نہیں روزے نہیں رکھتا سبحان اللہ کہتا کوئی فائدہ نہیں نہیں صاحب عقیدہ ہو موحد ہو مخلص ہو نمازی ہو روزے دار ہو زکات دینے والا ہو صاحب نصاب ہو تو حج کرنے والا ہو استطاعت پر نیک ہمار انجام دینے والا ہو پھر اس کلمے کا فہم رکھتا ہو اور پورے فہم اور ادراک کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پر آدھا میدان بھر دے گا یہ اس کی زندگی بھر کا ہے جب سے شروع کیا تاہیات اسی فہم کے ساتھ اس ذکر پر قائم رہے تو ایک نیکی کافی ہے اللہ کے آدھے میدان کو بھرنے کے الحمد پھر دوسرا کلمہ جو اللہ کے پورے میدان کو بھر دے گا اس سے کیا مراد اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام تعریفوں کا مستحق ہے اور کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے اور کوئی نہیں اس کا کیا معنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کی اسماع صفات ہیں جو اس کی خوبیاں اور اعمال ہیں اس کے افعال ہیں ان میں کوئی شریک نہیں اگر شریک کرو گے تو حمد تقسیم کرنی پڑے گی اللہ تعالی تمام تعریفوں کا مستحق ہے کیونکہ جو اس کے افعال ہیں جو اس کی صفات ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سے کوئی فیل مخلوق انجام دے ہی نہیں سکتے جب انجام نہیں دے سکتی تو ہر حمد اللہ کے لیے ہر تعریف اللہ کے لیے کوئی غیر اگر انجام دے گا تو پھر وہ تعریف کا مستحق ہو سکتا ہے مثلا اولاد کون دیتا ہے اللہ رب العزت اولاد دینے کے تعلق سے ہر قسم کی حمد کا مستحق کون ہے اللہ تعالی اور کوئی اولاد نہیں دے سکتا اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں درگاہ سے اولاد ملتی کل رات ہم گجرات میں تھے بتایا کہ یہاں ایک درگاہ ہے جہاں عورتیں جاتی ہیں اور بڑے سوز مناظر ہوتے ہیں بچہ لینے اگر یہ عقیدہ بناؤ کہ فلاں درگاہ سے اولاد ملتی ہے تو اللہ کی صفت تقسیم ہوگی معنی اولاد اللہ بھی دیتا ہے اور وہ درگاہ بھی دیتی ہے اب تعریف بھی تقسیم ہو حمد بھی تقسیم ہو پھر ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے باقی نہ رہے اولاد دینے کے تعلق سے اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ہی اولاد دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا تو اولاد دینے کے تعلق سے ہر قسم کی حمد کا اللہ مستحق ہے اور اگر یہ کو فلاں بھی دیتا ہے تو فلاں کو بھی حمد دینی پڑے گی جو کہ انکار ہے الحمد کا اب یہ شخص اگر الحمد للہ کہے کوئی فائدہ روزی کون دیتا ہے اللہ تعالی اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ بھی دیتا ہے اور داتا بھی دیتا ہے روزی اللہ دیتا ہے روزی دینے کے اعتبار سے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے اور اگر تقسیم کرو گے رزق کے معاملے کو تو حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی الغیب کون ہے اللہ رب العزت عالم الغیب ہونے کے تعلق سے ہر قسم کی حمد کا مستحق کون ہے اللہ رب العزت اگر آپ کا عقیدہ ہو کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں ولی بھی غیب جانتے ہیں تو یہ صفت تقسیم ہوگی پھر حمد انہیں دینی پڑے گی پھر اللہ اکیلا عالم الغیب ہونے کے تعلق سے حمد کا مستحق نہیں رہا اب یہ شخص اگر الحمدللہ کہتا ہے ایک بار نہیں کروڑ بار کہے کوئی فائدہ نہیں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ اللہ رب العزت اپنے ناموں میں اپنی صفات میں اپنے کاموں میں یکتا ہے اور وحدہ ہوں شریک اللہ شریک بناؤ گے تو ہم بانٹنی پڑے گی تقسیم کرنی پڑے گی اب اس فہم کے ساتھ الحمدللہ کو اور اس عقیدے کو زندگی کا ایک حاصل بنا لو زندگی بھر قائم رہے اسی عقیدے کتاب و سنت میں جو اللہ کا تعارف ہے جو اس کے افعال ہیں جو اس کی صفات ہیں جو اس کے نام ہیں ان سب میں اللہ یکتا اکیلا ہے کوئی شریک نہیں اسی لیے وہ ہر قسم کی حمد کا مسئلہ ہے یہ عقیدہ بناؤ گے الحمد للہ کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو زندگی بھر اس پر قائم رہو تو پھر کیا ہوگا یہ دو کلمات دو سچے عقیدے دو سچے منہج یہ دو نیکیاں اللہ کے پورے میزان کو بھر دیں یہ شرف اس امت کے لیے جن کی چھوٹی عمریں مگر اعمال ایسے اللہ نے دے دی ہے کہ ایک ایک عمل عظیم و شان اجر بڑھا دیا اجر بڑھا دیا دو شرطیں عائد کر دی ایک اخلاص کی دوسرا سنت کی اتباع کی اللہ کے بندو عمل کرو اخلاص کے ساتھ سنت کی اتباع کے ساتھ پھر کیا ہوگا ایک کھجور خرچ کرو گے بہت پہاڑ بن جائے گی قیامت کے بہت پہاڑ ایک حج کرنے جاؤ گے اگر اخلاص موجود ہے اور سنت کی اتباع موجود ہے سات سو حج لے کر لوٹو ایک نماز پڑھنے آؤ گے سات سو نماز ایک شب قدر پچاسی سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل اس امت کا اعزاز تو یہ میزان اس امت کے جو افراد ہیں جو اہل کمال ہیں ان کی نیکیاں اس میزان کو بھر دینے والی تو اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کیجیے اور ان اعمال صالح کو اپنائیے اور مرحلہ میزان کی تیاری کیجیے اس تیاری کی دو بنیادیں ہیں ایک ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرو ریاکاری نہ ہو دوسرا ہر نیکی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو اس میں بدعت کا کوئی شائبہ نہ اگر آپ کے عمل میں ریاکاری ہوگی یہ میزان اس عمل کو خود ہی مسترد کر دے گا وزن کے قابل قرار نہیں دے گا اگر آپ کا عمل خلاف سنت ہوگا میزان اس کو تو لے یہ مرحلہ میزان کی تیاری ہے امام بھائی رحمہ اللہ اس آخری بات کو اس لیے لائے تاکہ اختتام پر لوگوں کو اس حقیقی تیاری کی دعوت دی جائے میزان میزان حق ہے ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو میزان کا انکار کرتے ہیں یا میزان میں تعویلیں کرتے ہیں ایک فرقہ متدلہ عقل پرست لوگ عقل پرست اللہ اس مرض سے بچائے کائنات کو تباہ کرنے والے دو فتنے ایک فتنہ شہوت کا دوسرا فتنہ شبہات کا شہبات اور شبہات جی اہل یہ معتزلہ شبہات میں پڑ گئے اور شبہات کی اساس کیا ہے انہوں نے عقل کو نقل یعنی اللہ کی وحی پر مقدم جانا ان کا منج کیا ہے کہ کتاب و سنت کا جو مسئلہ عقل میں نہ سمائے اس کا انکار اس کو ہم نہیں مانتے آج بھی بہت سے متجدد تھے اسی فکر کے حامل اسی فکر کے حامل بڑی بڑی اسلامی جماعتیں ان کے بانی اسی فکر کے حامل تھے بھائی فلاں حدیث عقل میں نہیں آ رہا انکار کر متلا یہ میزان عقل میں نہیں آ رہا بلا کوئی ترازو نماز کیسے تول سکتا ہے نماز کا وجود ہی نہیں جس چیز کو تولا جائے گا اس کا جسم ہوگا تب تولا جائے گا نماز کا جسم نہیں ہے روزے کا جسم نہیں ہے کیسے تولا جائے حج کا جسم نہیں ہے عمر کا جسم نہیں ہے یہ نیکیاں کیسے تولی جائے کہ عقل میں یہ بات نہیں آ رہی یا تو انکار کر دی اللہ کے بندو سعادت کی بات سن لو اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دے دی جو بات کہہ دی وہ پتھر پر لکیر ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے اور یہ دینی واجب ہے ہماری ضرورت بھی ہے ہماری سعادت بھی ہے ہماری ذمہ داری بھی ہے عقل میں سمائے یا نہ سمائے بندے کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں وہی کا آغاز ہوتا ہے اس عقل کی کیا قیمت ہے خال کے کائنات کی وہی کے مقابلے میں نماز ترازو میں کیسے توڑی جائے عقل نہیں بات ایک شکر اور ایک شکر کی مٹھاس مٹھاس کیسے تو نہیں شکر تو نہیں جا سکتی اس کا جسم ہے شکر کی مٹھاس کیسے تو لی جائے اس کا جسم نہیں ہے پھر نماز کیسے تو لو گے حج کیسے تو لی جائے گی عمرہ کیسے تولا جائے گا ان کا جسم نہیں یہ ایک مرض ہے یہ شبہات کا مرض ہے انتہائی خطرناک جو لوگ عقلی حقائق کو مقدم کرتے ہیں خالق کائنات کی وہی پر وہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے پلے پڑے یا نہ پڑے اللہ نے بتا دیا اللہ کے رسول نے بیان کر دیا اس پر ایمان لانا فرض ایک بار صحابہ آئے تھے ایک شکوہ لے کر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تم تو معافی تو فو بہ اللہ تمہارے دلوں میں جو بھی خیال ہے بس بسا ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ نے حساب لے جو بھی خیال ہے ظاہر کر دو تو بھی حساب ہوگا چھپا کے رکھو تو بھی حساب صحابہ ہوگا کے نبی اسلام کے پاس یا رسول رسول یہ آیت کریمہ اس نے ہماری قبر توڑ دی قرآن نے کہا جہاد کرو ہم نے گلے کٹوا دیے قرآن نے کہا صدقہ دو ہم نے صدقے کے ڈھیر لگا دیے قرآن نے کہا نمازیں پڑھو ہم نے نمازیں پڑھی تحجد پڑھے نوافل پڑھے اس پر کیسے عمل کریں بس پر کس کا کنٹرول ہے دل میں ہر طرح کے خیال آتے ہیں ہر طرح کے خیال آتے ہیں اور اگر ہر خیال پر حساب ہے اللہ نے پوچھ وچھ کرنی ہے تو کون بچے گا اس نفس میں جو خیالات آتے ہیں وسابس آتے ہیں اس پر کسے کنٹرول حاصل بڑا مشکل مان بڑا مشکل امر آ گیا نبی السلام سے بات کی رسول اللہ نے فرمایا تم کیا چاہتے تو عامر نہیں کما عامل عامر اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ بنی اسرائیل نے کیا تھا میرے سب کو معاملہ کرنا چاہتے ہیں آمنا باللہ وما انزل تم یہ کہہ دو ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ اتارا اسے بھی مانتے ہیں اور باقی اللہ کے سکر یہ کیوں نہیں کہتے اس ایمان کا اظہار کیوں نہیں کرتے بظاہر بات واقعی مشکل پھر دل کے خیالات پر کسے کنٹرول کوئی بھی خیال خیالات ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یار وسلم ایسے ایسے وسب سے دل میں آتے ہیں ایسے ایسے خیالات دل میں آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے ہمیں آسمان سے گرا دیا جائے زمین پہ پٹھا دیا جائے اور وہ خیالات نہ ہیں آسمان سے گرنا منظور ہے وہ خیالات منظور نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کو وسب سے تک محدود رکھا آگے نہیں بڑھنے دیا بس بس یہ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے بندو بساوس کو توڑنے کے لیے بساوس کے علاج کے لیے تمہارے پاس آیات بینات اس معاملے کا حل کیا ہو کہ دل میں جو خیال آئے اسے ظاہر کرو یا نہ کرو حساب ہوگا کسے کنٹرول رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ دو آمنا آ جی؟ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ نے جو اتارا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دو قربان جاؤ صحابہ نے فوراً کہا آم اللہ بلّہ تو مانتے رہے ہمارا اللہ پر ایمان ہے اللہ نے جو اتارا اس پر بھی ایمان ہم تیار اللہ نے آزمانا تھا آزما لیا دوسری وہی آ گئی کہ تم کامیاب ہو شاباش اب نیا عمر یہ ہے کہ اگر دل میں وز آتا ہے جب تک اس پر عمل نہیں کرتا حساب نہیں ہوگا جب تک اس کی بات نہیں کرتا حساب نہیں ہوگا کہ خیالات پر انسان کو کنٹرول نہیں اور صحابہ کو انعام دیا گیا دل میں خیال اگر آئے اچھا یا برا اچھا خیال یہ ہے کہ کل فلاں نیکی کرو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ نیکی لکھ لو ابھی کل نہیں ہوئی ایک عزم ہے ایک ارادہ ہے دل کا خیال ہے اللہ فرماتے لکھ لو اس کو ابھی نیکی کی نہیں ہے لکھ لو کل ہونے دو کل آ گئی اگر وہ نیکی کر لی اس کو بڑھا دو دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اگر نیکی نہیں کی تو اس کو کاٹنا نہیں کسی ازر کی بنا پر نہیں کر سکا اس کو کاٹو نہیں برقرار اور اگر گناہ کا خیال آ گیا کل فلاں گناہ کروں گا اللہ فرماتے مت لکھو کل ہونے دو کل ہوگی دو ہی صورتیں یا گناہ کر لیا یا نہیں کیا اگر کیا تو سات سو نہیں ایک ہی گناہ لکھو اور اگر نہیں کیا تو نہ کرنے پر اجر لکھو ثواب لکھو یہ صحابہ کی استقامت کا نتیجہ اللہ تعالی نے ان خیالات پر کس طرح اجر مرتب کر دیا یہ ان کی استقامت کا نتیجہ اور یہ طائفہ سالہ اپنی عقل کو کتاب و سنت پر مقدم کرنے والا اصل بات یہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جب خبر دی ہے کہ قیامت کے دن اعمال تو لے جائیں میزان کے دو پرڑے ہیں ایک میں نیکیاں اور ایک میں گناہ تو لے جائیں اس پر ایمان لے اللہ ہر شے پر قادر ہمارا یہ عقید ہے ہمارا یہ ایمان ہے اللہ ہر شے پر قادر کسی چیز کا جسم ہو یا نہ ہو اللہ تعالی دے اور نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن تین چیزوں کا وزن ہے ایک اعمال کا نمازیں روزے نیکیوں کے پڑھنے میں اور اگر زنا کیا شراب نوشی کی غیبت کی جھوٹ بولے یہ گناہ ہو کے پلڑے میں ڈالے جائیں تو لے جائیں اعمال کا وزن دوسرا اعمال کے صحیفے کا وزن دو فرشتے موجود ہیں ایک نیکیاں لکھ رہے ایک گناہ لکھ رہے کتابیں تیار ہو رہی ہیں صحیفے تیار ہو رہے ہیں اور قیامت کے دن انہی صحیفوں کو میزان میں ڈال کر تولا جائے گا یہ بھی ایک صورت اب صحیفے تو ان کا جسم تو ہے نا کتاب تو تولی جا سکتی ہے نا پھر تمہارا انکار کہاں گیا تم نے میزان کا انکار کیا اس میں نہ پر کہ اعمال آراز ہیں جسم نہیں ان کا ان کا تولنا ممکن نہیں تو صحیفہ تو تولا جا سکتا میزان کو مان لیکن نہیں اور نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اعمال کو بھی تولے گا ایک انسان اس کا وزن ہو اس کی اعمال سمیت اس کا وزن تو صاحب عمل انسان اس کا وجود تو ہے نا تب میزان کو مان لیکن نہیں انکار امام بخاری رحمہ اللہ نے اس گمراہ فرقے کی تردید کے لیے یہ آخری بار قائم کی باب الموافین القسبہ یوم القیامہ ہم عدل کا میزان قائم کریں گے قیامت کے حساب کے لیے میزان کیوں قائم کریں گے لے حساب یوم القیامہ قیامت کے دن کا حساب لینے کے لیے یہ ایک بڑا کڑا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو توڑ کر حساب لے گا اور اعمال کا وزن جو ہے وہ اعمال کے حجم پر نہیں ہوگا بلکہ اعمال کا وزن جو ہے بندے کے اخلاص پر ہوگا اور سنت کی اتفاع کے جذبے پر ہوگا اس کے سچے فہم پر ہوگا اب سبحان اللہ الحمد للہ اگر ان تمام شرائط پر قائم ہے تو یہ دو ہی نیکیاں اللہ کے میزان کو بھر دیں تو یہ ہے وہ لبے لبار اس آخری باب کا کہ اس سے کیا مقصود اور کیا برا ہمیں یہاں پر کیا نصیحت ہے کہ ہم اس مرحلے کی تیاری کر کے ہیں تیاری کیسے کرنی جو نیکی کرو اخلاص کے ساتھ کرو ریا کاری نہ ہو روزہ ہو نماز ہو حج ہو زکوٰۃ ہو عمرہ ہو جہاد ہو صدقات ہو کوئی بھی نیکی فرائض ہو نوافل ہو ان کو انجام دو اخلاص کے ساتھ اخلاص اگر ہوگا تو اللہ قیامت کے دن حساب لیتا ہوا کہے گا صدقتا میرے بندے تو سچا ہے سچا ہے تو تیرے اخلاص کو ہم نے بھانپ لیا تھا تو دل سے مخلص تھا ریاکار نہیں تھا تو نے یہ کیا میری رضا کے لیے کی تھی سچا ہے یوم اور اگر نیکیاں تو ہو اخلاص نہیں ہے آواز آئے گی تھا تھا جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے امال سارے برباد بزرے امال نے یہ چیز دیکھی جائے خالی نیکی نہیں بلکہ نیکی کی اخلاص اس کو دیکھا جائے گا اخلاص اگر موجود ہے چھوٹی سی نیکی بڑی بھاری بھرکم ہو جائے گی دوسری چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع نماز پڑھنے آؤ کیا سوچ کر کہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں باپ دادا والی نماز نہیں قوم برادری والی نہیں پیر و مرشد والی نہیں بلکہ حبیب کی محمد الرسود اللہ والی نماز صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھنے جا رہا ہوں پوری بصیرت ہو پورا یقین ہو جو نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھی وہی پڑھنے کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے سلو کماری تو مونی وسلی بالکل ویسی نماز پڑھو جو مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے یہ معیار یہ دو معیار اگر موجود ہیں تو پھر میزان کا مرحلہ بڑا کامیاب ہوگا بڑا کامیاب ہر عمل بھاری بھرکم ہوگا اور اگر ان دو میں سے ایک چیز مفقود ہے موجود نہیں ہے تو کوئی نیکی کار آمد نہیں ہوگی کوئی نیکی نہ اس کا نفع ہوگا نہ کارا ہوگا رد کر دی جائے حشر کے بازار میں ہر عمل کی قیمت ان دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک اخلاص کی حفاظت دوسرا محمد اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت تو جی، یہ حدیث یہ قرآن کی آیت ایک دلیل ہے اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان کریم اثان حبیب اثان عد خفیف خفیب اثان لسان ثقیل اثان فلمیسان سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ ہم نے بہت سی ضروری باتیں حذف کر دی وقت کافی ہو چکا یہ حدیث اس میں جو امام بخاری کا استدلال ہے کہ دو کلمے اللہ کو پیارے ہیں اور زبان پر ہلکے اور جب کل قیامت قائم ہوگی اگر آپ نے کلمات پڑھے بکثرت ان کو تولا جائے گا تو یہ دو کلمے ہی اللہ کے میزان کو بھر دیں یہ ان کا شرف ہے یہ توحید کا شرف ہے اس عقیدے کا شرف ہے تو پھر یہ ترغیب کا عظیم شان پہلو موجود ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو کلمات کو زندگی کا حصہ بنا چلتے پھرتے پڑھیں لیکن معنویت کے ساتھ معنی کے اشتہار کے ساتھ عقیدہ اس کے مطابق ہو عمل اس کے مطابق ہو ایک شخص اگر سبحان اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کا شریک مقرر کرتا ہے کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے اس کا سبحان اللہ پڑھنا قابل قبول نہیں وہ مشرق ہے جس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں تو معنویت حاضر ہو اسی احساس پر پڑے اور زندگی پر اس پر قائم سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ کا ذکر ہو اس پورے عقیدے کے ساتھ پورے عمل کے ساتھ اور پورے معنی کے استحصار کے ساتھ تب یہ عظیم شن اجر مرتب ہوگا جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث میں مذکور سبحان اللہ بحمد سبحان العظیم ان دو کلمات میں یہی دو عقیدے بیان ہیں اللہ پاک ہے اور اس کی حمد کے ساتھ میں مطلب اس کی حمد وہ اکیلا حمد کا مستحق ہے اور وہ پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص تفصیلی طور پر وہ سارے معنی موجود ہوں جن کا ہم نے جائزہ لیا پھر زندگی بھر اس نیکی پر قائم رہے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ عظیم پڑھتا رہے اگر معنی موجود ہے اخلاص ہے تو پھر یہ دو کلمات اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر معاملے میں کتاب و سنت کی ہدایت کریں پورے اخلاص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ریاکاری نہ ہو دنیا کی شہرت مقصود نہ ہو دنیا کا چرچا مقصود نہ ہو دنیا کی شاباشیں مقصود نہ ہو صرف اللہ کے لیے اسی سے اجر لینے کے لیے اسی سے ثواب کمانے کے لیے تب اللہ بڑی جلدی راضی ہوگا اجر بھی دے گا ثواب بھی دے گا اس کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ دے گا عطا فرمائے گا تو یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا تو یہ مرحلہ میزان جس کا اختصار سے ہم نے جائزہ لیا اس کی تیاری انہی قواعد کے ساتھ آپ نے انجام دینی ہے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ ان مدارس کو قائم و دائم رکھے اللہ ہمارے اساتذہ کو قائم و دائم رکھے ان طلبہ کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے اللہ ان کو توفیق دے ان کے سینے کھول دے علوم وحی کے لیے کتاب و سنت کے لیے اور وہ ایک چراغ بن کر یہاں سے روانہ ہو اور آگے کئی کندیلیں روشن کریں اور دنیا کو منور کرنے کی کوشش کریں وہی کو پھیلا دیں علوم وہی کو پھیلا دیں نور کا اجالا عام کر دیں تاکہ یہ مدارس جن پر تنقیدیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑے کے دے کہ آج ہمارے ایمان کی حفاظت ہمارے دین کی حفاظت ہمارے عقیدے کی حفاظت انہی مساجد اور مدارس کے رہین منت علم اگر قائم ہے موجود ہے تو ان مدارس کی برکت سے ابھی آپ نے سنا کہ ایک شخص یونیورسٹی میں ایم اے کر جاتا ہے پی ایچ ڈی کر جاتا ہے اور اس کا علم ستی ہوتا ہے بالکل ستی صحیح بخاری کی شکل تک نہیں دیکھی یہ تو مدارس کا الحمد للہ اعجاز ہے یہ بچے بچیاں صحیح بخاری پڑھتے ہیں مسلم پڑھتے ہیں ابو داود پڑھتے ہیں سر نسائی پڑھتے ہیں تین مزید ماجا معطا تقریباً تیس ہزار جسے پڑھتے جبکہ وہاں نصاب میں دو ڈھائی سو حدیثیں ان کا ترجمہ بس سطحی ہی چیز اور یہاں ہم احادیث کو پڑھتے ہیں متن اور صنعت کے ساتھ پوری ایک شرح اور بست و تفصیل کے ساتھ بڑا ایک غامد یہ سلسلہ اور دقیق ایک علم ہے جو ان مدارس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان کی آپ دست و بازو بن جائیں محبت کرنے والے بن جائیں ان کی ترویج کا آپ حصہ بن جائیں اپنے وسائل اور مصارف ان کے حوالے کریں تاکہ اللہ کے دین کا سلسلہ چلتا رہے اخبر حد حرد اور قال رسول کی سدائیں گونجتی رہیں اور یہ سینے کتاب و سنت کے علوم سے منور ہوتے توفیق بطفیق بے اللہ تعالیٰ اقول واخر ان الحمد للہ رب آپ